کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے